الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من الحمدللہ ونستی ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلله فلا هادي له وأشهد والله إله إلا الله وحده لا شريك له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 وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يتع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعش الله ورسوله فقد ظل مغضا ولا يذر إلا نفسه فلن يذر الله شيئا لا لمن لمن لمن لمن لا لا لا لا لا له له له له ولا ولا عهد عهد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول إليكم جميعا الذي له ملك السماوات رسویل لا إله إلا هو

اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب رب أعوذ بك بك من حمدات الشياطين وأعوذ أن يحذرون محمد وسلم یا الناس اے دنیا بھر کے لوگوں انی رسول اللہ علیکم جمیا میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں اللہ کا پیامبر ہوں اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام پہنچانے والا ہوں الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو اس اللہ کی طرف سے تمہاری طرف رسول ہوں جس کے لیے آسمانوں کی بادشاہی ہے جس کے لیے زمینوں کی بادشاہی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہی زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے اللہ پر ایمان لے آؤ اور اس کے اس رسول پر ایمان لے آؤ جو نبی ہے اور امی ہے اللہ و کلمات جو خود بھی اللہ پر ایمان لاتا ہے اور اس کے کلموں پر ایمان لاتا ہے وقت ہو اور اس رسول پر ایمان لانے کے بعد اس کی پیروی بھی کرو لعلکم ترحمون ہو سکتا ہے کہ اس کی بدولت تم پر رحم فرما دیا جائے مال کی رضی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعدما أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار رواه البخاري حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین خصلتیں ایسی ہیں جس شخص کے اندر وہ ہوں وہ ایمان کی مٹھاس اور لذت پا لیتا ہے ان رسول پہلی خطرت یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اسے ساری کائنات سے بڑھ کر محبوب ہوں اور دوسری خسرت یہ ہے اللہ کہ وہ کسی بندے سے محبت کرے تو صرف اس لیے کرے کہ اللہ کو راضی کرنا مقصود ہو اور دنیا کی کوئی غرض نہ ہو اور تیسری خسرت یہ ہے رہا ما انقذه الله منه كما يكره ان يلقى في النار کہ اللہ نے جب انسان کو کفر سے نکال لیا ہے تو وہ دوبارہ کفر کے اندر جانا اتنا ہی ناپسند کرتا ہو جتنا وہ آگ میں چھلانگ لگانا ناپسند کرتا ہے ہر قسم کی حمد و ثنا تمام تعریفیں تمام بڑائیاں تمام کبریائیاں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں اس عظیم ذات کی حمد و ثنا اس عظیم ذات کی تعریفوں حمدوں بڑائیوں اور کبریائیوں کا اعتراف انسان کے عظیم سے عظیم تر ہونے کی دلیل ہے جتنا بھی اللہ رب العزت کی زیادہ حمد و سنا کرے جتنا اللہ رب العزت کی عظمت و جلال کا زیادہ اعتراف کرے اتنا ہی انسان بڑا ہے اور یہ اعتراف اور یہ حمد و سگا اور تعریف اور بڑائی اور کبریائی اپنے آپ کو نیچا محسوس کیے بغیر نہیں ہو سکتا باتیں دو ہیں ایک تکبر ہے ایک تکبیر ہے دونوں اکٹھی نہیں ہوتی اللہ رب العزت کو سیاح شان تکبر ہے وہ بڑا ہے اس سے بھی بڑا ہے اس سے بھی بڑا ہے جتنا کوئی کہہ لیں اس سے بھی بڑا ہے اور دوسرا ہے اس کی بڑائی بیان کرنا تکبیر یہ بندے کا کام ہے بندہ جتنا اپنے آپ کو نیچا سمجھے گا اتنا ہی اللہ رب العزت کی زیادہ تقویر اور زیادہ بڑائی بیان کرے گا تکبر اور تقویر اکٹھے نہیں ہوتے ہماری نلائکی یہ ہے کہ زبان سے تو اللہ اکبر کہتے ہیں لیکن گردن اکڑی رہتی ہے سر میں بڑائی کا سودا سوار رہتا ہے دماغ سے اپنی بڑائی نہیں نکلتی اس طرح ہم اللہ اکبر کہہ کر اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے اپنے کو بھی کچھ سمجھ کے جھوٹ بولتے ہیں اور وہ سب سے جھوٹ بولتے ہیں جس ناج سے تکبر نہیں نکلتا اس کے منہ سے تکبیر نہیں جچتی جو سچی تکبیر کہنا چاہتا ہے جو ایمانداری سے اللہ پر کہنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے پہلے اپنے آپ کو مٹائے اپنے آپ کو ناچیز سمجھے اپنے آپ کو بیکار سمجھے سب کچھ اللہ رب العزت کے لیے سمجھے تب اس کے منہ سے نکلنے والا کلمہ اللہ اکبر سچا کلمہ ہوگا جب تک سچ نہیں ہے تب تک کچھ بھی نہیں ہے جھوٹی باتیں اللہ کے ہاں منظور نہیں ہوتی تو انسان کی عظمت اس میں ہے کہ اللہ رب العزت کی حمد و سرا بیان کرے اس کی بڑائی بیان کرے جتنی زیادہ بڑائی بیان کرے گا اتنا ہی بڑا ہوگا اس کا بڑا ہونا اس کا جھکنا ہے جتنا کوئی زیادہ جھکے گا اتنا ہی زیادہ بڑا ہوگا دنیا میں سب سے زیادہ حمد و ثنا بیان کی اللہ رب العزت والجلال کی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے آپ احمد ہیں احمد کا مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ اللہ کی تعریفیں کرنے والے سب سے زیادہ اللہ کی تعریفیں کرنے والے احمد ہونے کا کیا نتیجہ ہے جو احمد ہے وہی محمد بھی ہے محمد کہتے ہیں ایسی شخصیت کو جس کے اندر اتنی خوبیاں زیادہ ہوں اتنی خوبیاں زیادہ ہوں کہ اس کی تعریف کی جا سکے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی سب سے زیادہ حمد بیان کی اللہ رب العزت نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ خوبیاں عطا فرمائی اس لیے آپ ہی احمد ہے آپ ہی محمد ہے سچے اور کھڑے احمد سچے اور کھڑے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ حکم الحاکمین بڑا غفور الرحیم ہے ارحم الراحمین ہے اللہ نے اپنے بندوں کو دین دیا جس کو پیدا کیا اس کو دین بھی عطا فرمایا دین بھی اس کی طرف بھیجا اس کو یہ طریقہ اور سلیقہ بھی سکھایا کہ وہ اللہ کے سامنے کیسے جھکے اللہ کے ساتھ تعلق کیسے رکھے اللہ کی عبادت کیسے کرے اللہ رب العزت کے ساتھ بندگی کا رابطہ کیسے قائم کرے اور اس کی رحمت اور مہربانی یہ ہے کہ اس نے جن لوگوں کے ذریعے دین بھیجا جن لوگوں کو اپنا دین دے کر بھیجا وہ ایسے لوگ منتخب فرمایا دنیا میں سے جن میں سے ہر ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے جن کی زندگی انتہائی پاک بات جن کو امانت سے تعبیر ہے عزت و عظمت سے تعبیر ہے سارے کے سارے پاک باز سارے کے سارے طاہر و متحر تمام انبیاء کرام تمام اللہ کے رسول ایسی شخصیتیں تھیں جن کو معصوم عن الخطا کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو غلطیوں سے پاک رکھا ہوا ہے تاکہ وہ بہتر سے بہتر نمونہ بن سکے اور اس پر مزید اللہ تعالیٰ نے مہربانی یہ فرمائی کہ ہر نبی کو کوئی نہ کوئی موجہ دے کر بھیجا ہر نبی کو کوئی نہ کوئی ایسی نشانی دے کر بھیجا جس کو دیکھ کر بندوں کو یقین ہو جائے کہ سچ بولنے والا انسان ہے اس کی بات میں کوئی جھول نہیں ہے غلطی نہیں ہے جگہ تو نہیں کہہ رہا لیکن بندے اس میں ضدی ہیں اور اس میں ضدی تھے سب کچھ دیکھنے کے باوجود اللہ رب العزت کے دیے ہوئے اس دین کو قبول کرنے کے لیے آسانی سے تیار نہیں ہوتے اور یہ سلسلہ بڑا ہی پرانا ہے جتنا ہر حرچرمی کا سلسلہ اتنا ہی پرانا ہے جتنا سلسلہ دین کا پرانا ہے اور انبیاء کی آمد کا سلسلہ پرانا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلاط والسلام کو دیکھ لیجیے کیا کچھ نہیں دکھایا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلاط والسلام کے ذریعے دنیا کو کیا کچھ نہیں دکھایا حتیٰ کہ یہاں تک ہو گیا کہ آگ میں پھینک دیے گئے اور نہیں چلے اس سے بڑی کیا نشانی ہوگی اس نشانی کے بعد اگر انسانوں کی بدقسمتی کو میں پہنچی ہوئی ہوتی تو کوئی ایسا نہ رہتا جو ابراہیم علیہ السلام پر ایمان نہ دے لیکن کتنے ہی بد نصیب تھے جن کو پھر بھی ایمان نصیب نہ ہوا پھر بھی ایمان نصیب نہ ہوا اللہ حکم الحاکمین اپنے دین لوگوں تک پہنچانے پہ آتا ہے دین کا تعارف کرانے پہ آتا ہے تو ایسے ایسے راستے اختیار کرتا ہے کہ انسان کی سمجھ سے بالا تر ہوتے ہیں اصحاب الخدود کا معاملہ بالکل ہمارے زمانے کے حالات کی طرح ہے دل اختصار ایک بچہ مسلمان ہو گیا ایک بچے نے توحید قبول کر لی ساری دنیا کے باطل محبوبوں کو چھوڑ کر ایک محبود کے سامنے جھکنا شروع کر دیا اب وقت کے حکمرانوں کے لیے یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ اس کو کیسے ختم کیا جائے کئی جتن کیا اس کو مارنے کے لیکن وہ مر نہیں رہا لیکن وہ ختم نہیں ہو رہا بیٹا جاؤ اس کو پہاڑ کی چوٹی سے گرا دو واپس آ گیا جو تمہارے ساتھ گئے تھے وہ کہاں ہیں بتایا کہ وہ گر کر مر گئے ہیں میں آ گیا پھر بیچ دیا جا کے اس کو سمندر میں پھینک آؤ بچہ پھر واپس آ گیا بھائی کہاں ہے تیرے ساتھ جانے والے گرف ہو گئے ہیں میں واپس آ گیا اللہ بتایا کہ اگر تم مارنا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی راستہ ہے مجھے کھڑا کرو اور بسم اللہ ہے رب حاضر غلام کیا تیر چلاؤ اور پھر مروں گا اس کے بغیر مرنے کی کسی کو اس بے وقوف نالائک حکمران کو نہیں سمجھ آئی کہ کیا کروا رہا ہے مجھے اس نے کھڑا کر کے بسم اللہ ہے رب حاضر غلام کیا تیر مارا بچے نے جان اللہ کے سپرد کر دی اور ساری سب دیکھنے والوں نے اپنا ایمان اللہ کے سپرد کر دیا اگر اس بچے کی اس بچے کے رب کے بغیر کوئی بات نہیں بن سکتی تو پھر کیوں نہ اس بچے کے رب کے سامنے گردن جھکائی جائے یہ حکمران تو جیتا ہے بالکل وہی جو آج ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے ہزار قسم کیے جا رہے ہیں لیکن مسلمان ہیں کہ الا لاہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے اور بد نصیب اور بد بخش دشمن ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کتنی قیمتی سے لائل ہے اللہ محمد رسول اللہ جب یہ کٹ رہے ہیں مر رہے ہیں جل رہے ہیں سب کچھ برداشت کر رہے ہیں الا اللہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے لگتا ہے کہ تو بڑی زبردست ہوگی کیوں نہ ہم اس ہیرے کو ہم بھی کیوں نہ قبول کر لیں اس موتی کو ہم بھی کیوں نہ قبول کر لیں لیکن قسمت کے بغیر ایسا کیسے ہو سکتا ہے خوش نصیبی کے بغیر ایسا کیسے ہو سکتا ہے یہ تو دنیا اللہ نے رکھی اس لیے ہے کہ یہاں بڑے بڑے زبردستوں اکڑی ہوئی گردن والوں تکبر والوں کی گردنے زیادہ سے زیادہ اکڑائی جائے تاکہ قیامت کے دن زیادہ سے زیادہ توڑی جا سکے حضرت سلا تو السلام تشریف لائے کیسے انوکھے کیسے انوکھے طریقے سے ولادت ہوئی لوگوں کو شک گزرا اس شک کا اظہار کیا شبہات کا اظہار کیا بڑی بڑی باتیں کی لیکن اللہ رب العزت ارحم ہے بندوں پر ارحم الرحین ہے اپنے بندوں کی عزت کرواتا ہے اس بچے کے منہ سے جو گود میں ہے چل نہیں رہا کھا نہیں رہا پی نہیں رہا اللہ رب العزت نے اس کی زبان چلا دی اللہ میں اللہ کا بندہ ہوں آسانی الکتاب آ جالمی نبیا بجالمی مبارک نہیں بہت ہی بٹاتی لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں چھوٹا بچہ بول رہا ہے مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے مجھے اللہ کتاب دینے والا ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنی ماں کی عزت اور عظمت کا حکم دیا ہے میرا آخر لمبی تقریر کر اس سے بڑا کیا نشان ہوگا اس سے بڑا کیا معجزہ ہوگا سب مان گئے سب احترام کرنے لگے کہ مریم بطول مریم بطول کی شخصیت باخوف الفطرت فطرت ہے یہ کوئی عام خاتون نہیں ہے احترام ہونے لگا مئو کا بھی بیچنے کا بھی ہوتا ہی رہا احترام سال ہر سال بیت گئے دس سال بیس سال پچیس سال تیس سال بیت گئے مدت گزر گئی احترام ہو رہا ہے عزت ہو رہی ہے اب اللہ نے العزت عزت نے حکم دے دیا اب اللہ نے حکم دے دیا کہ لوگوں کو برائی سے روکو نیکی کا حکم دو دنیا والوں ہاں اس سے بڑا جرم کوئی نہیں دنیا چاہتی ہے کہ کوئی ایسا ہو جو برائی سے لگا ہے نیکی سے روکے اللہ چاہتا ہے ایسے ہو جو نیکی کا حکم دے برائی سے روکے جب اللہ کے اس بندے نے نیکی کا حکم دیا برائی سے روکا ان کے جرائم کی نشاندہی کی پھر وہ پرانی بات یاد آ گئی پرانی بات یاد آ گئی سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا مانا سالہ تسلیم کیا پھر کہنے لگے کہ تم تو ہمارے ہاں مشکوک ہو تم تو ہمارے ہاں مشکوک ہو پھر بڑی لان کی جو نہیں کرنی چاہیے پھر خیال آیا کہ اس میں کیڑے نکالنے کی گنجائش ہے اللہ رب العزت اپنے بندوں کو سمجھانے کے لیے موجود دکھاتا ہے نشانیاں دکھاتا ہے یہ اس کی رحمت ہے اس کی مہربانی ہے تاکہ بندے مان سید اللہ والآخرین امام الانبیاء والمرسلین سید ببد آدم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی اس عظیم شخصیت کی باری آئی جس کے بارے میں سارے نبی خبریں دیتے رہے کہ ہمارے بعد ایک نبی آنے والا ہے ہمارے بعد ایک نبی آنے والا ہے اگر وہ ہماری زندگی میں آ جائے تو ہمیں چھوڑ کے اس کی پیروی کرنی ہے اگر ہمارے بعد آ جائے ہمارا دین چھوڑ کے اس کا دین قبول کرنا ہے ہمارا کرنا چھوڑ کے اس کا کرنا پڑنا ہے

کہ میری کتاب تمہارے پاس آئے گی میری حکمت تمہارے پاس آئے گی اور میری کتاب اور حکمت کے بعد ایک نبی آئے گا میں تم وہ آنے والا رسول تمہاری تقسیم نہیں کرے گا تمہیں غلط نہیں کہے گا یہی بتائے گا لوگوں کو سب کے سب نبی سچے تھے موسا بھی سچا ابراہیم بھی سچا عیسا بھی سچا نو بھی سچا ہمیں اگر ایسا نبی آ جائے تمہاری زندگی میں تو تمہارا فرض ہوگا کہ تم اس کو تسلیم کر لو لتوں میں بھی لازمن تمہیں اس پر ایمان لانا ہوگا بننا ہوں تمہاری ذمہ داری ہوگی کہ اس کی مدد کرو کالا کر تم ہے تمہارا تم اسری لوگوں مان لیا ہے والا پختہ ہو گیا ہے ہاں والا پختہ ہو گیا ہے کالو کروں کا شاہدین یہ ایک ایسا بند ہے ایسا وسیقہ ہے ایسی دستاویز ہے جس پر تمام انبیاء کرام کے دستخط ہیں دوای اللہ رب العزت جلال کی ہے اتنی عظیم الشان دستاویز کہ ماننے والے انبیاء کرام اور رسول اللہ دو دینے والا اللہ رب العزت جلال سب کے سب مانیے اب اس کو بھی رد کرنے کی بھی گنجائش امن طول آباد ادالی کے کا کہوں گر شاسکا اتنی بڑی دستاویز کو جو جھوٹا کا ہے اس سے بڑا کون ہوگا امام الانبیاء سارے کے سارے نبی ان کا تعارف کراتے رہے ان کی خوبیاں بتاتے رہے ان کے اوساف بیان کرتے رہے آپ بھری پڑی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوساف سے اگر تورات میں اور انجیر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کیے ہوئے اوساف بیان کیے جائے تو سارا وقت کسی میں ختم ہو جائے اس قدر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا تعارف نبی کی تشریف لانے سے پہلے کر دیا تھا کروا دیا تھا نبی کے تصویر لانے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف اتنا کرا دیا اتنا کرا دیا کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے یا رے ہوں کما یار پونا بنا جتنا اپنی اولاد کو جانتے تھے اتنا ہی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے بلکہ بتانے والے اور کہنے والے نے یہ بھی کہا کہ ہم اپنی اولاد سے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھ کر جانتے تھے اس لیے کہ ہماری اولاد کے بارے میں تو ہمیں ہماری بیویوں نے بتایا ہے کہ تمہاری اولاد ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی اللہ رب العزت نے آسمان سے گواہی دی ہے کہاں ہماری بیویوں کی گواہی کہاں اللہ رب العزت کی گواہی ہمیں دیا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد سے بڑھ کر جانتے یہ صادق و امین ہے یہ صاحب خلق عظیم ہے یہ صاحب سیرت ہے صاحب ہے سورت ہے اس کی زندگی اتنی شفاف ہے کہ دنیا کے کسی انسان کی زندگی اتنی شفاف ہے جو دو چار دس دن نہیں ہماری طرح نہیں اس شہر کا ماحول دوسرے شہر میں محترم ہے دوسرے شہر کا اس شہر میں محترم ہے اپنے شہر میں ہو تو مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے اس کے معاملات سامنے آتے ہیں یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے وہیں بچپن گزارا وہیں جوانی گزاری وہیں لین دین کیا وہیں مزدوریاں کی وہیں کاروبار کیے وہیں دوستیاں نے وہیں ضرورت پڑی تو دشمنیاں نے سب کے ساتھ کاروبار کر کے دکھایا ایسی شفاف زندگی گزاری جس زندگی کی مثال اور کہیں نہیں ملتی باقی تو باقی باقی باقی تو انبیاء کرام میں چلی کو اس مقام پر فائدہ نہیں ہے جس مقام پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فائد ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی چالیس سالہ زندگی کو اللہ رب العزت و نے پرانے کریم میں ان کی صداقت کی حجت کے طور پر پیش کیا اور کسی کو یہ مقام حاصل نہیں اور کسی کو یہ مقام حاصل نہیں ہے لوگوں میں نے چالیس برس گزارے ہیں کوئی آپ تو بتاؤ کوئی خامی تو بتاؤ کوئی جھوٹ تو بتاؤ کوئی دھوکہ تو بتاؤ کوئی غلطی تو بتاؤ آج تک کچھ نہیں کیا چالیس سال کے بعد کیا بدلنا ہوتا ہے چالیس سال کے بعد کیا تبدیلیاں آنی ہوتی ہیں ستالیس تو ہی اس سے پہلے میں چالیس برس تم میں رہ چکا ہوں ابلا ان تمہیں حقل نہیں ہے کہ میں جھوٹ بولنے والا نہیں ہوں اور اتنی ہی بات نہیں تھی اس سے بھی آگے بہت کچھ پیدائش سے پہلے بھی بہت کچھ دکھا دیا وہ بھی ایک مستقل موضوع ہے کہ امام الانبیاء کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی ظہور کے بارے میں کتنی نشانیاں دکھا دی امام الانبیاء کے بچپن میں دار نشانیاں دکھا دی ولادت کے وقت نشانیاں دکھائی بچپن میں نشانیاں دکھائی سب کے سامنے سب کے صدر کیا گیا بچوں نے جا کے شور مچایا کیا کیا نہیں دکھایا کیا کیا نہیں دکھایا اور جب اسی استاد علاوین نے جس کو سارے کے سارے استاد الامین کہتے تھے محروم مانتے تھے سب محبت کرتے تھے الفت کرتے تھے اس لیے کہ تھا ہی ایسا کہ محبت کے بغیر کوئی راستہ ہی نہیں محمد کے ساتھ محبت کے بغیر کوئی راستہ ہی نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم وہ تھا ہی ایسا اپنی خرچ میں اپنے خلق میں کہ اس کے ساتھ الفت اور محبت کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں سب محبتیں کرتے تھے کسیدے پڑھتے تھے نعتیں پڑھتے تھے کسیتے پڑھتے تھے گون گاتے تھے صادق امین کے نقل سے یاد کرتے تھے اس لیے کہ یہ محمد بن عبداللہ تھا عبداللہ بھی شریف آدمی تھی ایمان بھی شریف تباہ اور اس کا دادا بھی قابل احترام ہے اس کے چاچا بھی قابل احترام ہے دنیا بھر میں ہوا خاندان ہے دنیا بھر کا چیتا اور برپیدہ خاندان ہے پورا نسل میں عالی ترین ہے اعلیٰ سے ہے ہر شخص اس کے خاندان سے تعلق ہے وہ کافر بھی ہے وہ بھی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی اتنا عظیم آدمی منتخب فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس اس لیے لیے کہ وہ اعلان ہونے والا تھا یارم علیہ السلام السلام سے لے کر عیسا علیہ السلام تک کبھی نہیں کیا گیا بس یا رسول اللہ علیکم جنیا تو کہتا ہے کیا کہ میں تیری طرف نبی بن کے آیا ہوں تو کہتا ہے کیا بنی سعید میں تمہارا نبی ہوں کوئی کسی شہر کا نبی ہے کوئی کوئی کسی ملک کا نبی ہے کوئی کسی محلے کا نبی ہے کوئی کسی قبیلے کا نبی ہے یہ اعلان یہ اعلان پوری دینی تاریخ کے اندر پہلی مرتبہ کیا گیا لوگوں کو بتا دو کہ اے دنیا کے انسانوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن گیا ہو یہ صرف ایک ہے اور کوئی نہیں ایک ہے اور کوئی نہیں بنی اسرائیل کے نبی تھے عیسا بنی اسرائیل کے نبی تھے سب کے ساتھ اپنی اپنی قوموں کے نبی تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول انسانیت ہے نبی بشریت ہے بس سے لے کر مغرب تک جنوب سے لے کر شمال تک آپ کی اعلان نبوت سے لے کر قیامت قائم ہونے تک اکیلے نبی ہیں اور کوئی نبی نہیں جو کہے وہ جھوٹا جو نہ مانے وہ بھی جھوٹا جو کہ نبوت کا دعویٰ کرے وہ بھی جھوٹا کوئی نبی نہیں ہے اکیلے نبی ہے ساری انسانیت اور جتنا بڑا منصب اتنے ہی بڑے بڑے موجے جتنا بڑا منصب اتنے ہی بڑے بڑے موجے کسی کی نبوت کا یقین دلایا پتھر میں سے اونٹنی نکال کے کسی کا یقین دلایا نبوت کا پتھروں میں سے آوازیں نکال کے کسی کی نبوت کا یقین دلایا مردے زندہ کروا کے کسی کی نبوت کا یقین دلایا ہاتھ چمکا کے کسی کی نبوت کا یقین دلایا آشا کو صاف بنا کے کسی کا کوئی طریقہ کسی کا کوئی طریقہ اور جب محمد کی نبوت کی باری آئی اللہ رب العزت جلال نے اپنا کلام بھیجا کہ میں خود یقین دلاتا ہوں اللہ کا سچا نبی ہے میں خود یقین دلاتا ہوں قرآن بھیج دیا اللہ کا کلام بھیج دیا جو کبھی ایسی دنیا تک کبھی بھرا نہیں جا سکے گا مٹایا نہیں جا سکے گا چھپایا نہیں جا سکے گا اور تبدیل نہیں کیا جا سکے گا اسی لیے صحیح بخاری میں ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں ہر نبی کو اللہ نے وہ دے کے بھیجا وہ کا حجم ویزے کی اہمیت اور حیثیت اتنی ہی بنائی جتنا اللہ تعالیٰ کو اس کی امت کے افراد بنانے مطلوب تھے کسی نبی کی امت لاکھوں میں کسی کی ہزاروں میں کسی کی سینکڑوں میں اور کوئی ایک امتی لے کے آ رہا ہوگا اور کوئی ایسا ہوگا جس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا جتنے اللہ تعالیٰ نے کسی کو امتی دینے سے اتنا ہی بڑا معاہدہ اس کو دیا اور جس کو سب سے بڑی امت دینی تھی ساری کائنات کے امتی ایک طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ایک طرف اکٹھا کیے جائیں سارے اکٹھا کیے جائیں تین میں سے ایک سارے نبیوں کے ہوں گے اور تین میں سے دو محمد اللہ رسول اللہ وسلم کے ہوں گے اتنی بڑی امت کے لیے اتنا ہی بڑا معاہدہ درکار تھا اور وہ معاہدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی شکل میں دیا اس لیے کہ سب نبیوں کے ساتھ ان کے معاہدہ مٹ گئے عیسا کا معاہدہ ختم اشا گئے تو معاہدہ بھی ختم ابراہیم گئے تو معاہدہ بھی ختم علیہ السلاط وسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے معاہدہ قائم ایک معاہدہ ایک معاہدے میں ہزاروں معاہدے اس کی ایک ایک آئے معاہدہ اس کی ایک ایک خبر معاہدہ اس کا ایک ایک کلمہ موجدہ قرآن پورے کا پورا معاہدہ اور کے اندر اور ہمارا معاہدہ یہ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کا کام ہے اتنی بڑی دلیل اتنی بڑی حجت جناب کا موجود ہے گرانی بھی معاہدہ امام الانبیاء کے اخلاق و آزاد بھی موجودہ کی حیثیت رکھے آپ کی عادتیں آپ کا دین بھی معاوضے کی حیثیت آپ کی زندگی میں حجت قرآن کریم میں توڑے معاہدہ لیکن کل تک قصیدے پڑھنے والے کل تک سارے کو امین کہنے والے آج کیا کہہ رہے ہیں تب بننا یا محمد سب بننا یا محمد اور محمد تیرے ہاتھ میں بلّہ کہاں گیا رہا سیدیں کہاں میرا رسارت بار لو خوش آتیاں کہاں میری رسارت بار لو عظیم شام سیرت جوتے والے جھوٹے ڈالے تھے جوتے جھوٹے تھے جن دماغ کی پیروی تھی محمد رسول وسلم کا احترام نہیں اپنی خاصیات کی پیروی تھی اپنی طبیعت کو اچھا رہتا تھا اس لیے تعریفیں کرتے اللہ نے فرمایا سب بت یدا متب ماغنان ہو مالو مما کا سب فیصلہ ہزار جی دیہا حبل سب تم محمد کا ایک رحمت بولو گے تم محمد کو ایک گالی لو گے تم روزگار کی طرف سے تم پر ہزاروں تبرے آئیں گے جو محمد کو برا کہتا ہے اس کا جواب اللہ رب العزت میں جلال دیتا ہے انسلے کا بن ہر ان سارے کاب کر ایک نے محمد کو گالی دی اللہ نے آسمان سے قرآن اتار دیا اللہ ہم بن امیم منا خیر وہ تب نسیم و تن کام ان کا نظام ہی آیا تنا تھانا ساتیر کاش کے وقت ہو کہ میں تمہیں بتاؤں اس بد بخش نے امام الانبیاء کو برا کہا اللہ رب نے اپنے آسمان سے قرآن کے اندر بارہ ایسے کلمات سمجھ کر دیے جن سے بدتر کلمات کسی کے لیے نہیں بولے جا سکتے قدر اللہ نے دلی رسوا کیا جو محمد کی شان میں ساتھی کرے اس کا انجام اس کے سوا کوئی ہو ہی نہیں سکتا بچ کے رہنا بچ کے رہنا تھم کے رہنا اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا محمد کی شان میں گستاخی سے بڑھ کر دنیا کے اندر کوئی جرم نہیں ہے جس نے یہ جرم کیا اللہ نے اس کو دنیا میں بھی دلیل کیا قیامت کے دن کیا آزاد ہونے والے ہیں اس کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا احترام کرتے تھے عزت کرتے تھے لیکن وہ عزت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور امام الانبیاء کی عزت نہیں تھی تو اپنی خاصیات کی تحریر تھی جب اکٹھے کیے پوچھا بتاؤ کبھی جھوٹ بولا فرمایا نہیں بولا بتاؤ کبھی غلط بیانی کی نہیں کی جہاں سچ بولنے والا ہوں ہاں، سچ بولنے والے ہو بتاؤ کہ تمہیں بتاؤں کیسے لچکر آ رہا ہے سب خون مارنے والا ہے حملہ کرنے والا ہے مان لو گے ہاں مان لیں گے اس لیے کہ تم نے کبھی جھوٹ بولا نہیں ہے اس سے بڑی خبر دے رہا ہوں یا رسول اللہ لوگوں میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں اللہ نے مجھے اپنا رسول بنا دیا ہے اچھا اللہ کے رسول ہو اب ایک نہیں پارٹیاں دو ہو جائیں گی ایک ابو بکر کی پارٹی ہے ایک ابو جہل کی پارٹی کسیدے پڑھنے والے نعتیں پڑھنے والے خوبیاں بیان کرنے والے تاریخیں اور استعمال کرنے والے زبان سے جانے قربان کرنے والے گالیاں دینے لگ گئے سچے اور کھڑے ابو بکر صدیق کی پارٹی میں شامل ہو گئے کیس میں کبھی جھوٹ نہیں بولا آج جھوٹ کیوں بولے یہاں فرق ہوا یہاں فرق ہوا محمد عبداللہ کو تو سب مانتے تھے سچی اور صاف تو سب مانتے تھے لیکن اللہ رب العزت اللہ رب العزت کا دیا ہوا اعزاز ماننے والے بہت تھوڑے ابھی یہی ہو رہا ہے اور ہمیشہ یہی ہوتا رہے گا تاریخیں کرنا آسان ہے کسیدے پڑھنا آسان ہے نا بیان کرنا آسان ہے ان کو اچھالنا آسان ہے لیکن ان کے حکم پہ اللہ کے سامنے سجا کرنا مشکل ہے ان کے حکم پہ اللہ کی فرم برداری مشکل ہے باطل معبودوں کو چھوڑنا مشکل ہے مٹی کی ڈھیریوں کو چھوڑنا مشکل ہے پتھروں کے سامنے سر جھکانا چھوڑنا مشکل ہے ڈروں کے سامنے سر جھکانا چھوڑنا محمد اللہ کے کہنے پر یہ مشکل ہے ابو اور ڈاک کے دین کو چھوڑنا مشکل ہے اور ہوا حق کی پوجا چھوڑنا مشکل ہے جو یہ چھوڑے گا وہ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کا سچا منتو ہوگا سچا محب ہوگا سچا محبت کرنے والا ہوگا اور یہ جو, جو یہ نہیں چھوڑے گا وہ یاد رکھے کسیدے تو کافروں نے بڑے بڑے ابو تعارف کے اچھا کس کا کسیدہ ہوگا رہا نام میں بجے عمال القاعم عصمت آرام لی اتنے اچھے اچھے کسیدے پڑھنے والے بڑے بڑے لمبے کسیدے پڑھنے والے اسی طرح سن لو میرے بھائیوں بندے کو مسلمان اور مومن ہونے کے لیے دو شیر کا کسیدہ نہیں پڑھنا پڑتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا پڑتا ہے اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ایسے سطر کے بغیر اسلامی سطر کے بغیر کوئی چارہ نہیں اسلام میں داخل ہونے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے امام نبیا کی ہوں گے تو سیدھے کام نہیں ہیں اس کے ساتھ مل جائیں اس کے ساتھ مل جائیں تو سونے میں سہاجا ہے لیکن اکیلے کوئی حیثیت نہیں رکھتے آج ہم دو گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں دو گروہوں میں بٹے ہوئے ایک گروہ تعریفوں کے پل باندھ رہا ہے ان کا خیال ہے کہ محبت سے کام بن جائے گا اللہ کہتا ہے نہیں اتباع سے کام بنے گا اللہ کہتا ہے اتباع سے کام بنے گا پیروی سے کام بنے گا وہ کہتا ہے محبت سے کام بن جائے گا پڑھیں تو ان کو بتا دیجیے محبت تو اللہ کی بھی اکیلی کام نہیں آئے گی جب تک محمد کی پیروی نہ کی صلی اللہ علیہ وسلم اتباع محمد کے بغیر بات نہیں بننے گی جتنی مرضی محبت لے کے آؤ محبت کا تقاضا محبت کے سچا ہونے کی دلیل ہی محمد علیہ وسلم کی اتباع پر مبرداری ہے ایک گروہ تو اس دھوکے میں مبتلا ہے دوسرا گروہ وہ ہے جن کا خیال ہے کہ ہم متبع ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اس دھوکے میں مبتلا ہے کہ شاید اتباع کے دعوے سے بات بن جائے دعوے سے بات نہیں بنے گی دلیل سے نہیں پڑے گی عمل کر کے کام بنے گا وہ محمد وہ نبی اللہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سے کہا گیا کہ کہو تو دنیا بھر کی کسی کر دیتے ہیں بادشاہی دے دیتے ہیں دونوں چت میں بھر دیتے ہیں جو کہتا ہے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دو اپنی تبلیغ و رسالت کو نہیں چھوڑوں گا دین کا ایک ذرا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں اور ہم ہیں کہ ایک پکی کی خاطر ساری دنیا کا دین چھوڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں ایک ٹوپی کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں ایک انا کی خاطر ایک عزت کی خاطر ایک چودہ کی خاطر ایک منصب اور اوٹر کی جاتے سارا دین قربان کرنے کو تیار ہے اس کے باوجود ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم محمد کے متبے ہیں انا انہیں راجعون دین ہے دین ہے تو ہر چھ دین کے راستے میں قربان کر دو دین کا ایک لفظ بھی چھوڑنے کو تیار نہ ہو تب کھڑے مسلمان بنو گے تب کھڑے سنت بنو گے امام الانبیاء نے ساری دنیا ساری دنیا چھوڑ دی دین کا ایک لفظ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے نہیں ہوئے ہم دنیا کا ایک ذرا چھوڑنے کو تیار نہیں ہے امام الانبیاء کا پورا دین چھوڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں تب بھی ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم اتباع رسول کے علم بردار ہیں دیکھ لیجیے فرق کتنا ہے دونوں لوگ دھوکے میں مبتلا ہے دونوں لوگ دھوکے میں اترا ہے جب تک ڈر نو محمد کے سپرد نہیں ہوگا جب تک ہاتھ اور پاؤں محمد کے سپرد نہیں ہوں گے نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہمیں اپنے نبی کے سچے متبے بنائے اور کھڑے محب بنائے اللہ کے نبی کی محبت اور کی تباہ جب تک سچی نہیں ہوگی نجات کا کوئی راستہ نہیں ہوگا وما توفیق اللہ بلّہ علیہ الحمد للہ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى <clears throat> رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك ربنا ولك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد فكلنا لك عبد لا مانع لما أتيت ولا معتي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات آمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له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 اور اسی کی وجہ سے قائم و دائم ہے کسی بھی جماعت پارٹی اور نظریے کو قائم رکھنے کے لیے دو دو طرح کا راستہ اختیار کرتے ہیں ایک راستہ ہے لوگوں کی عیب اچھالنا یہ شور مچانا کہ ساتھ والے دکان کا سودا کھوٹا ہے یہ بےمانی کرتا ہے اس کی چیزیں اچھی نہیں ہیں یہ بندہ بڑا غلط ہے تاکہ لوگ یہ شور شرابہ سن کے میرے پاس آ جائے ایک راستہ یہ ہے لوگوں کے عیوب لوگوں کے نقائص بیان کر کے لوگوں کو اپنی طرف کھینچنا اور حقیقت یہ ہے کہ یہ بتاتے خود ایک دھوکے کا راستہ ہے وہ بندہ اس کے ایپ دیکھ کے آپ کے پاس آ جائے گا چار دن لگیں گے کوئی آپ کے عیب نظر آ جائے گا تو پھر کسی کسی تیسرے کو تلاش کرے گا کتاب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے عیب اٹھان کر اپنا دین نشر نہیں کیا اپنی خوبیاں بیان کر کے اپنا دین نشر کیا ہے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ دوسرے کے پاس کھوٹا سودا ہے یہ بتاؤ کہ میرے پاس کھڑا سودا ہے دیکھنے والا خود دیکھ لے گا اسلام نے اسلام نے اپنے محاسن اپنی خوبیاں اپنی برتری اپنی بلندی اپنی حقانیت اپنی صداقت پر زور دیا ہے کہ دین سچا ہے کھڑا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سوا جو دین بھی ہے وہ خود بخود اٹھا ہے دین دنیا میں ایک رہ سکتا ہے دو کٹھے نہیں رہ سکتا دین ایک ہے دو نہیں ہے حق ایک ہوتا ہے دو حق نہیں ہوتے ایک حق ہے دو حق نہیں ہوتے کیونکہ اسلام سچا اور کھڑا دین ہے کتاب اللہ سچی اور کھری کتاب ہے تو ہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں اس لیے اسے تسلیم کر لو یہ سیدھی رائے الٹی یہ ہے کہ دوسروں کو برا کہو لوگ برگشتہ ہو کے ہماری طرف آ جائیں گے یہ غلط راستہ ہے آج ہم بھی جیت بہلانے کے لیے دوسروں کے آئے تلاش کرتے ہیں فلاں مسلط میں فلاں خرابی ہے فلاں میں فلاں خرابی ہے فلاں میں فلاں خرابی ہے اپنی خرابیوں کو کوئی پتہ نہیں ہے اپنی خرابیوں کو کوئی پتہ نہیں ہے نہ اپنی خوبیاں پالنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے نہ اپنی خامیاں دور کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے یہ طریقہ کوئی معقول طریقہ نہیں اس لیے وہ طریقہ اپنائیے جو اللہ کے رسول نے بتایا سکھایا پڑھایا اس پر عمل کروایا ہے اپنی خوبیاں اپنی خوبیاں مکمل کرو اپنے آدوں سے پاک ہونے کی کوشش کرو یہ دین خود بخود پھیلے گا ورنہ یہ ہے کہ ہم بھی جوتوں میں ایک جوتا اور شامل ہو جائے گا کوئی بڑا جوتا کوئی چھوٹا اس لیے اگر ہمارا خیال ہے کہ لوگ امام الانبیاء کی محبت کا جھوٹا دم بھرتے ہیں تو کبھی یہ بھی سوچ لیا کرو کہ ہم جو اتباع رسول کا دم بھرتے ہیں کیا یہ سچا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سچا بننے کی توفیق عطا فرمائے ربنا آتنا حسنة حسنة الآخرة وقنا عذاب النار ربنا ربنا اغفر اغفر لنا لنا ذنوبنا وإسرافنا في في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب هب لنا لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم اللهم اعز الاسلام والمسلمين الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في وقلوبنا حمل وذرياتنا وتب علينا الاحم پوروین التواب الرحيم نونا شاكرين لنعمتك منيبين بها قابليها مہا علينا

اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم اهدنا لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها الا انت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس اليك لا من جاء منك ولا من جاء الا اليك نحن بك واليك تباركت ربنا وتعاليت ونستغفرك ونتوب اليك